قرآن پاک کا موضوع دنیا کی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے کوئی کتاب معاشیات کی کتاب کہلاتی ہے کوئی سائنس کی کوئی تاریخ یا جغرافیہ کی اس عام بات سے قرآن مجید جیسی اہم ترین کتاب کیوں کر مستثنا ہو سکتی ہے لہذا بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے یہ کس موضوع کی کتاب ہے کیا آپ قرآن کو فلسفے کی کتاب قرار دیتے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں اگرچہ اس کتاب میں فلسفے کے بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے کیا پھر قرآن پاک معاشیات کی کتاب ہے اس میں بہت سے بنیادی معاشی مسائل کا حل بتایا گیا ہے دولت کی تقسیم کیوں کر ہو دولت کمائی کیسے جائے تقسیم دولت کے بارے میں ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہے ان مباحث کے باوجود ماہرین معاشیات کی نظر میں قرآن پاک بہرحال معاشیات کی کتاب نہیں ہے کم از کم اس انداز کی معاشیات کی کتابیں عام طور پر ہوتی ہیں اسی طرح یہ قانون کی کتاب بھی نہیں ہے نہ قانون کا کوئی طالب علم فنی مفہوم میں اس کو قانون کی کتاب قرار دیتا ہے اس لیے کہ اس میں نہ قانونی اصطلاحات ہے اور نہ قانون وقفہ کی فنی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے اگرچہ اس میں قانون کے بہت سے پیچیدہ مسائل حل کیے گئے ہیں در حقیقت غور کیا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ قرآن پاک ان علوم و فنون میں سے فنی طور پر کسی علم کی کتاب نہیں ہے اس کو نہ ہم قانون کی کتاب کہہ سکتے ہیں نہ معاشیات کی نہ فلسفے کی نہ تاریخ کی اور نہ نفسیات کی اگرچہ ان تمام علوم کے بنیادی مسائل کا جواب اس کتاب میں موجود ہے ہاں اس کو ہم کتاب ہدایت کہہ سکتے ہیں جو ان موضوعات پر پائی جانی والی ساری کتابوں کے لیے رہنما اور کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے مندرجہ بالا اور دیگر بہت سے موضوعات پر لکھی جانے والی ہر وہ کتاب جو اس کتاب ہدایت کے مطابق ہے وہ سچی کتاب ہے اور ہر وہ کتاب جو قرآن پاک سے متعارض ہے وہ جھوٹی کتاب ہے لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار رہتا ہے کہ اس کتاب ہدایت کا اپنا موضوع کیا ہے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جب ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا اپنا موضوع ہے اس دنیاوی زندگی میں انسان کا کردار اور انسان کی آخری اور اخروی منزل مقصود یہ چیز قرآن پاک کا بنیادی مضمون ہے یعنی اس بات کی وضاحت و تشریح کہ اس زندگی میں انسان کی ذمہ داری اور بالآخر اس کی وہ منزل مقصود جہاں اس کو جانا ہے وہ کیا ہے اور وہاں کیسے پہنچا جائے قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک بالواسطہ یا اسی اسی ایک موضوع سے بحث کرتا ہے کہ انسان کیا ہے کہاں سے کیوں اور کیسے آیا ہے اور بالآخر اس سے کہاں جانا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے اس سے کیا کرنا چاہیے اس ایک سوال کا جو بہت سے سوالوں کا مجموعہ ہے جواب دینے کے لیے قرآن پاک زندگی کے تمام مسائل سے بحث کرتا ہے اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کی آئلی زندگی خاندانی زندگی اس کی معاشرتی زندگی اس کی معاشی زندگی اس کے معاملات اس کے کاروبار اس کی سیاسی زندگی غرض انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے بحث کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ خاندان معیشت معاشرے اور حکومت کا کاروبار کس طرح چلائے ان پہلوؤں میں پیش آنے والے تمام سوالات سے بحث کی جائے جنگ کے حالات ہو تو اس کا رویہ کیسا ہو امن کے دوران اس کا رویہ کیا ہو غرض انسانی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنے کی ضرورت اس میں پیش آئے گی اس لیے قرآن پاک میں ان سارے مسائل سے جن کی ضرورت اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے لیے پڑتی ہے بحث کی گئی ہے لہٰذا قرآن مجید میں انسانی زندگی سے بحث کرنے والے تمام علوم و فنون کی بنیادیں موجود ہیں اس کتاب کا اصل ہدف یہ ہے کہ انسان کسی طرح کامیاب طریقے سے منزل مقصود پر پہنچ جائے اس لیے اس اصل ہدف کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق اس کتاب میں سائنس کی معلومات بھی ملتی ہے معاشیات اور دوسرے بہت سے علوم کی تعلیم سے متعلق سوالات جن کی رستے میں ضرورت پیش آئے گی ان سب کا جواب دیا گیا ہے لیکن اس کتاب کے اسلوب میں اور دوسرے تمام علوم و فنون کے انداز میں ایک نمایاں فرق ہے مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس بھی ان سوالوں کا جواب دے سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ بھی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا کیوں آیا اور اس کو بالآخر کہاں جانا ہے اور قرآن پاک بھی ان سوالوں کا جواب دیتا ہے ذرا غور سے دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جواب میں اور باقی تمام فلسفوں اور نظاموں کی طرف سے دیے جانے والے جوابوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ دوسرے نظاموں اور فلسفوں میں توجہ کا مرکز انسان کا ماضی یعنی اس کا آغاز ہے وہاں بیشتر بحث اس بات پر ہوتی ہے کہ انسان کہاں سے آیا اور کیسے آیا یا زیادہ سے زیادہ یہ بحث ملتی ہے کہ اب یہاں اس کو کیا کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے بارے میں سائنس کی نبے فیصد بحثیں یہی ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے کوئی بندر پر تحقیق کر رہا ہے کوئی بن مانس پر تحقیق کر رہا ہے غرض آغاز کے متعلق لوگ ہزاروں سال سے بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں اسے سائنس کو بہت کم بحث ہوتی ہے کہ یہاں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے تو شاز و نادر ہی کسی کو بحث ہوتی ہے کہ انسان کو بالآخر کہاں جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کامیابی کیسے حاصل کی جائے اس اصل سوال سے ان میں سے کسی کو بحث نہیں ہوتی نہ سائنس کو نہ سماجیات کو اور نہ بشریات کو آپ غور کریں کہ آخر یہ چیز ہمارے لیے کیا عملی افادیت رکھتی ہے کہ انسان کہاں سے اور کیسے آیا قرآن نے بھی اس سوال کا جواب دیا ہے لیکن اس کو بنیادی مسئلہ نہیں بنایا ایک واضح اور سادہ جواب دینے پر اکتفا کیا ہے اور تفصیلات کو غیر ضروری قرار دے کر چھوڑ دیا ہے لیکن زیادہ توجہ اس اس پر پر دی دی گئی ہے ہے کہ لیکن زیادہ توجہ کہ اب انسان کو یہاں کیا کرنا چاہیے اس سے آپ آگے کہاں جانا ہے اور اپنے سفر کو کیسے مکمل کرنا ہے یہ ایک واضح بات ہے کہ ہم میں سے کسی کا آغاز بھی ہمارے اپنے قبضے میں نہیں ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آتے ہم میں سے کوئی بھی اپنے آزادانہ فیصلے یا مرضی اور اختیار سے اس دنیا میں نہیں آیا کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ میاں تمہیں اس دنیا میں بھیجوں یا نہ بھیجوں نہ اللہ تعالی نے پوچھا نہ میرے ماں باپ نے پوچھا مجھے تو اس دنیا میں آنے کا شعور بھی پیدائش کے کئی سال بعد ہوا اب بھی اگر کوئی انسان چاہے کہ وہ اس دنیا میں آنے یا نہ آنے کا خود فیصلہ کر لے تو یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے لہذا جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے آغاز کے متعلق بہت سی تفصیلات جان کر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ آئندہ بھی لوگ اس دنیا میں آتے رہیں گے اور وہ بھی اسی بے اختیاری سے ہی آئیں گے اس لیے انسان کے آغاز پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے توجہ وہاں دینی چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہو آئندہ کامیابی کی منزل کا حصول میرے اختیار میں بھی ہے اور آپ کے اختیار میں بھی ہے اگر میں کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچنا چاہوں تو اللہ نے مجھے اس کے لیے وسائل دیے ہیں اور میں ایسا کر سکتا ہوں مجھے اختیار بھی دیا ہے اسباب بھی پیدا کیے ہیں اور حالات بھی فراہم کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اس چیز پر زور دیا جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو بنا بھی سکتے ہیں اور برباد بھی کر سکتے ہیں سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں یہ ہے فرق قرآن پاک اور باقی کتابوں میں قرآن پاک مستقبل کی بات کرتا ہے جسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا اسلوب فیوچر اورنٹیڈ ہے یعنی نظر بے مستقبل باقی علوم و فنون کا اسلوب پاسٹ اورنٹیڈ ہے یعنی نظر ماضی صرف ماضی میں جھانکتے رہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا اگر مستقبل سے نظر ہٹ جائے جو آپ کے بس میں ہے اور اس کا بنانا اور بگاڑنا دونوں آپ کے اختیار میں ہے تو زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اس مضمون کو اقبال نے بہت عمدہ اسلوب اور بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے خرد مندو سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے تو گویا ابتدا کی ایک حد سے زیادہ فکر کرنا غیر ضروری ہے فکر انجام کی کرنی چاہیے فکر انجام کی کرنی چاہیے قرآن پاک میں بھی آپ کو جا بجا ملے گا للمتقین انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے جس کا ہدف یہی سبق دینا ہے کہ اصل مقصود مسلمان کی آخرت کی زندگی ہے اسی کو منزل مقصود سمجھنا چاہیے